يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت و فضل میں لے لیں گے اور انہیں اپنی طرف کی راہ راز دکھا دیں گے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قرآن لاجواب دلیل اور واضح نور ہے اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کامل دلیل اور عزر و معذرت کو توڑ دینے والی چیز اور شک و شبہ کو الگ کرنے والی برہان تمہاری طرف نازل ہو چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف کھلا نور صاف روشنی اور پورا اجالا اتار دیا ہے جس سے حق کی راہ صحیح طور پر واضح ہو جاتی ہے ابن جرج رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم ہے اب جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر کریں اللہ سے چمٹ جائیں اللہ کی سرکار میں ملازمت کر لیں مقام عبودیت اور مقام توکل میں قائم ہو جائیں تمام امور اللہ ہی کو سونپ دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لیں ان پر اللہ اپنا رحم کریں گے اور اپنا فضل ان پر نازل فرمائیں گے نعمتوں اور سرور والی جنت میں انہیں لے جائیں گے ان کے ثواب بڑھا دیں گے ان کے درجے بلند کر دیں گے اور انہیں اپنی طرف کی سیدھی اور صاف راہ دکھائیں گے جو کہیں سے ٹیڑی نہیں کہیں سے تنگ نہیں پس مومن دنیا میں سرات مستقیم اور راہ اسلام پر ہوتا ہے اور آخرت میں راہ جنت اور راہ سلامتی پر ہوتا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی نیک توفیق بخشے آمین